حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن اور رات میں بارہ رکعت سنت پر پابندی کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا ان کی ترتیب یوں ہے زہر سے پہلے چار اور بعد میں دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد دو اور فجر کی نماز سے پہلے دو سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار سات سو پچانوے